اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا چنانچہ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور آخرت والے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو